لیے یہ چھپانے والے لوگ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اور لانت کرنے والوں کی لانت ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے کتمان حق سے توبہ کر لی اپنے اعمال کی اصلاح کر لی ببیہ اور بات صاف صاف کرنے لگے بس یہ لوگ ہیں کہ ان کی توبہ کو میں قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں ان الزین کفرو و ماتو و بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں ہی مر گئے ان کے اوپر لانت ہے اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ہمیشہ اسی ہی ناراضگی میں ہی رہیں گے ان پر عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی وہ الہکم الٰم واحد تمہارا معبود ایک معبود ہے نہیں کوئی اس کے علاوہ معبود مگر وہی اور وہ رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے کل کے درس میں بات ہوئی تھی کہ صفا مروا شعائر اللہ میں سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی یادوں میں سے اس کے متعلق گزارشات عرض کی تھیں آج کی عید میں یہ فرمایا کہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے جو حق بات کو چھپاتے ہیں عید کا ظاہری مضمون تو عموم ہے لیکن یہ خصوصیت کے ساتھ عید اعلی کتاب کے واسطے ہے یہود نصارہ جس طریقے سے وہ اور باتیں چھپاتے تھے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں جس میں سے صفا مروہ وغیرہ بھی ہے تو یہ باتیں ان کی کتابوں میں بھی موجود تھیں کہ صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہے اور یوں ابراہیم علیہ السلام کے نے بچوں کو چھوڑا تھا اور اس طریقے سے ان کی گھر والی نے وہاں پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی تو یہ اللہ کی یادوں میں سے یہ بات ان کی کتابوں میں موجود تھی لیکن وہ اس کو چھپاتے تھے اس لیے کہ اگر اس کو ظاہر کریں تو پھر ملت ابراہیمی کو مان کر گویا کہ پھر حج کے مسائل اور مناسب کو بھی ماننا تھا تو جہاں اور بہت ساری باتوں کو چھپاتے تھے تو صفا مروہ اور دیگر شاعر اللہ کو بھی وہ چھپاتے تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں تو وہ نشانیاں اور وہ علامات کو بھی چھپاتے تھے کہ کہیں ہمارے اوپر ہی الزام آئے گا کہ توریت میں اور انجیل میں خود موجود ہیں تو مانتے کیوں نہیں ہیں اس طریقے سے یہ باتیں فرمایا کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی البینات واضح نشانیاں واضح اصول ضوابط اس میں سے سب سے اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات ہیں اور ہدایت کی چیزیں جو ہم نے نازل کیں حالانکہ اس کو ہم نے کتاب میں مراد اس کتاب سے توریت ہے کہ اس میں نشانیاں اور وہ علامات اور احکام بشارتیں واضح لوگوں کے سامنے بیان کی اور یہ چھپانے والے تھے کتمان حق جو ہے یہ بڑا جرم ہے حق بات کو چھپانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص حق بات کو چھپاتا ہے آخرت میں اس کو لوہے کی لگام ڈالی جائے گی الجمہ من النار بلجام من النار جہنم میں اس کو لگام ڈالی جائے گی اور وہ لجام لگام آگ کی ہوگی اور ایک دوسرے سے سوال و جواب ہوگا تو اس سے جب اس کے بارے میں بتائیں گے تو کہا جائے گا یہ وہ شخص ہے وہ عالم ہے کہ جو حق بات کو چھپاتا تھا اسی کو فرمایا کہ اولائک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون اللہ رب العزت بھی لعنت فرماتے ہیں اور تمام مخلوق بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرتی ہے جو کتمان حق کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت کا کوئی مسئلہ جب پوچھا جائے اور وہ عالم اس مسئلے کو خوف کی وجہ سے چھپاتا ہے یا لالچ کی وجہ سے چھپاتا ہے کہ اس کو یہ مسئلہ بتا دیا تو یہ جو ایک تعاون کی شکل ہے آئندہ نہیں رہے گی یہ ناراض ہو جائے گا ہاں لالچ کی وجہ سے مسئلے کو چھپا رہا ہے یا کسی سے ڈر کر مسئلے کو چھپا رہا ہے دونوں صورتوں میں یہ بل جامع النار یعنی اس وعید میں ہے اور کتمان حق میں ہے مسائل کے اعتبار سے جب کوئی پوچھی گئی بات سوال ہوا کہ یہ چیز قرآن میں ہے یہ چیز حدیث میں ہے اور اسے علم ہے کہ یہ چیز حدیث میں ہے قرآن میں اس طرح ہے اور پھر اس کو وہ چھپا رہا ہے تو وہ کتمان حق میں اگر اس کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہے اور پھر وہ معذرت کر رہا ہے کہ آپ نے جو بات پوچھی ہے مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے تو یہ عین سنت کے مطابق ہے اس طرح کہنا ثواب ہے جب مسئلے کا علم نہ ہو تو آدمی یہ کہے کہ مجھے علم نہیں ہے کسی اور سے پوچھ لیں یہ کتمان حق نہیں ہے اس کو تو فرمایا کہ جس شخص سے کسی نے مسئلہ پوچھا اور اس نے یہ کہا لا ادری تو یہ جو جملہ ہے اس کا لا ادری کہ مجھے علم نہیں ہے فعنہ من علم یہ جملہ بھی علم میں سے ہے اس کا یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ بھی علم کی بات ہے بعض دفعہ اس میں ایک اور خرابی جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ کہ لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہوتا تو ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کسی مسئلے پر بحث شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے دوسرا کہتا ہے نہیں یہ اس طرح ہے جبکہ تحقیق کی بات نہیں ہوتی ممکن ہے اس میں سے ایک غلط بات کر رہا ہو یا ہو سکتا ہے دونوں ہی غلط بات بات کر رہے ہوں اور <clears throat> بعض یہ بھی بڑے گویا کہ جرت سے کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں اس طرح ہے حدیث میں اس طرح ہے جب کہ اس طرح نہیں ہوتا تو وہ حدیث کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹ کو منسوخ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹ کو منسوخ کیا تو اسے چاہیے کہ جہنم اپنا ٹکانہ بنا لے منقذب علیہ متعمدن فل یتبوا مقادہ من النار کہ جب صحیح علم نہیں ہے تو لادری کہو بھائی کسی بڑے عالم سے مسئلہ پوچھو دارالعلوم دو بند کی تاریخ میں لکھا ہے کہ بہت بڑا ادارہ اب بھی بڑا ہی ہے اس زمانے کے لحاظ سے تو بہت بڑا تھا اور پھر انگریز کے دور حکومت میں تو بڑی حکومت تھی انگریز کی اور اس برطانیہ انگریز کو بڑا غرور تھا کہ میری حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوا اتنی بڑی حکومت اور ایک ظالم حکومت تھی کافروں کی حکومت تھی تو کافر ظالمی ہوتا ہے دھوکے بازی ہوتا ہے مسلمانوں کا اصلی دشمن ہوتا ہے اس زمانے میں دارالعلوم کا قیام ایک بہت بڑی جرت کی بات تھی بہت بڑا مدرسہ اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی لکھا ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان دارالعلوم دو بن میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا تو اس میں سینکڑوں استاد استاد تھے ہزاروں طلباء سینکڑوں استاد تھے کسی عالم سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب آگے اندر ہیں مولانا صاحب اندر ہیں دفتر میں اور مولانا صاحب کا جو لقب تھا یا جو لفظ تھا یہ صرف مخصوص تھا مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور اٹھارہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دیا ہے اسی وجہ سے ان کو حسین احمد مدنی کہتے ہیں تو سینکڑوں اساتذہ تھے ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا بھی تو وہ سوال کو ساحل کو کہتے تھے آگے دفتر میں بڑے مولانا صاحب ہیں ان سے پوچھ لیں یعنی مسئلہ بتانا ایک اہم کام ہوتا ہے جب کسی عالم نے مسئلہ غلط بتا دیا اور اس شخص نے اس کے مطابق عمل کیا تو گار وہ عالم ہے جو مسئلہ غلط بتا رہا ہے تو مسئلہ بتانے والے شخص کو پورا خیال کرنا چاہیے عالم کو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے مشہور کہ جو شخص مسئلہ بتانے میں جتنا جلدی جرت کرتا ہے وہ اتنا جلدی جہنم میں اپنے آپ کو ڈالنے میں جرت کرتا ہے عجیب تعجب کی بات ہے کہ بعض دفعہ جب دفتر میں تین چار ساتھی وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک شخص سوال کر دیتا ہے تو ابھی سوال کا جواب میں نے یا مفتی صاحب نے نہیں دیا ہوتا کہ اسی مجلس میں جو دوسرا شخص بیٹھا ہوتا ہے وہ جواب دینا شروع کر دیتا ہے تو بات یہ کہ عالم کے لیے اتنی احتیاط ہے سوال کا جواب دینے میں تو عوام کے تو ذمہ ہی نہیں ہے سوال کا جواب دینا جب ایک چیز ذمہ ہی نہیں ہے تو اس کا ذمہ آپ نے اوپر کیوں لیتے ہیں اور پھر اس کو غلط بتا دیا تو گناہ گار یہ بتانے والا بھی اور اگلا بھی شخص کہ اسے خیال کرنا چاہیے تھا کسی صحیح ماہر عالم سے مسئلہ پوچھتا تو میری اس تفصیل کا گویا کہ مقصد یہ ہے کہ عالم کو مسئلہ پتہ ہے اور اس نے بات چھپائی تو یہ بھی گناہ ہے لیکن عالم کو مسئلہ نہیں پتہ اور وہ یہ کہتا ہے کسی بڑے عالم سے مسئلہ پوچھ لیں تو یہ ثواب ہے یہ اچھی بات ہے لا ادری کہنا یہ اللہ کو پسند ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی تو ناراضگی ہوئی تھی جو سوال کیا تھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بڑا عالم نہیں حالانکہ حقیقت حال علم تشریح کے اعتبار سے یہی تھی لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور حضرت خضر علیہ السلام کی طرف بھیج دیا تھا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں پر لانت ہے جو کتمان حق کرتے ہیں حق کو چھپاتے ہیں اور دوسری تمام مخلوق بھی ان کے اوپر لانت کرتی ہے لانت سے مراد ہے اللہ کی ناراضگی رحمت سے دوری قرب سے بو یہ لانت سے مقصد ہے یہ عالم کے لیے جو مسائل جانتا ہے اور وہ چھپا رہا ہے کتاب جانتا ہے اور وہ چھپا رہا ہے اس کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ تو لانت کر رہے ہیں تمام مخلوق بھی اس کے اوپر کیوں لانت کر رہی ہے یہ ایک سوال ہے اس کا جواب وہ حدیث ہے آپ نے پڑھی سنی ہوگی علم کے فضیلت میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک متقی حق دار عالم کے لیے اللہ تعالیٰ بھی دعائیں کرتے ہیں رحمت اور بھیجتے ہیں برکت بھیجتے ہیں فرشتے بھی دعائیں اور رحمت برکت بھیجتے ہیں تمام مخلوق و عالم کے لیے استغفار کرتی ہے اسی حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس عالم کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو جب ایک عالم اچھا ہے تو اس کے لیے ساری مخلوق دعاؤں میں مصروف ہے تو جب ایک عالم کتمان حق کر رہا ہے تو پھر یہی ساری مخلوق برعکس ہو گیا مسئلہ کہ اس کے لیے لانت کر رہی ہے تو اللہ عنون سے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتے مراد ہیں بعد نے لکھا ہے کہ تمام مخلوق وہ من جانب اللہ ایسے شخص کے لیے لانت کرتی رہتی ہے جو حق بات کو چھپاتے ہیں عوام کو اس مسئلے میں جرت ہی نہیں کرنی چاہیے اور اگر صحیح بات پتہ ہو تو بتا دینی چاہیے اسی میں گواہی کی بات بھی ہے کہ گواہی کو چھپانا بھی کتمان حق میں آتا ہے جب سچی بات پتہ ہے فرمایا الزین تابو و اسلح و بین و کا توب علیہ مان الرحیم اب دیکھو اللہ تعالیٰ مہربان ہے یہاں سخت سزا سنا دی نا کہ جو حق بات کو چھپائے گا اللہ کی بھی لانت دوری بود ہے اور تمام مخلوق بھی اس پر لانت کر رہی ہے یہ سخت سزا کی بات ہے تو فوراً اپنی رحمت کو ساتھ ذکر کر دیا ہاں جو کتمان حق والے علماء بھی یا جو مسائل جانتے تھے کہ انہوں نے توبہ کر لی آئندہ وہ حق بات کو نہیں چھپائیں گے توبہ کر لی اپنے اعمال کی اصلاح کر لی اب صاف صاف بات کرتے ہیں یہود و نصارہ میں سے بھی بعض نے توبہ کر لی اب وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں آپ پر ایمان لے آئے ہیں جو کہ تورات و انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں علامات ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ یہ علامتیں ہیں صفا مروہ کو شاعر اللہ میں سے بھی بتا رہے ہیں وہ نہیں چھپا رہے پہلے چھپائی تھی توبہ کر لی اب صاف صاف بات کر رہے ہیں فرمایا کفلائے کاتوب علیہ میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں اب حضرات تلاوت کرتے ہیں یہ لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے توبہ کا یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں یہ اس طرح بھی بولا جاتا ہے اور یوں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انت طواب الرحیم میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں تو عربی زبان کے الفاظ میں یہ صلہ کے بدلنے سے ترجمہ بدل جاتا ہے صلہ کے بدلنے سے صلا سے مراد ہوتا ہے جو اس کے بعد والا اسم ملاتے ہیں نا فعل کے ساتھ تو اس سے مثلا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ رغبہ رغبہ الہ اس کا مطلب ہے اس کی طرف متوجہ ہونا محبت کرنا الہ سے لایا اور رغب عن اس سے بالکل برعکس ترجمہ ہوا اس سے نفرت کرنا اس سے دوری کرنا جبکہ رغبہ کا لفظ وہی ہے تو صلح کے بدلنے سے ترجمہ بدلتا ہے ان اللہ و ملائکت ہو یسلون اللہ عالنبی وہاں آپ پر اللہ بھی درود و سلام فرشتے بھی درود و سلام انسان بھی درود و سلام دوسری مخلوق بھی درود و سلام لیکن سب کے سلے کے بدلنے سے ترجمہ الگ الگ ہے کہ اللہ کا کیا درود و سلام ہے انسان کا رسول پر کیا درود و سلام ہے فرشتوں کا رسول پر کیا درود و سلام ہے اور مخلوق کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا درود سب کا سلہ بدلنے سے ترجمہ الگ ہے توبہ کے بارے میں بتا رہا تھا جب توبہ والے لفظ کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس شخص کو عذاب سے بری کر دیا ہے عذاب سے بری کر دیا ہے اور جب ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں توبہ مانگتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لیا ہے میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے اب آئندہ سچے کام کروں گا اچھے کام کروں گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تو وعدہ کر رہا ہے کہ گناہوں سے میری ناراضگی اور بغاوت سے دوری کا اعتراض اقرار کر رہا ہے تو میری طرف سے اعلان یہ ہے کہ تجھے سزا سے بیزار کر دیا چھوڑ دیا ہے آزاد کر دیا ہے تو یہ توبہ فرمائن اللہ زین کفر و مات و ہم کو اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون اسی اوپر والی ایت کو مقرر ذکر کیا کہ جو لوگ اسی کفر پر ڈٹے رہے اور کفر پر ہی مرے کتمان حق کرتے رہے ان پر اللہ کی فرشتوں کی تمام مخلوق کی ہمیشہ ناراضگی رہتی ہے لانت رہتی ہے سزا ہوگی اور اس سزا میں کوئی کمی پیشی نہیں ہاں توبہ کر لی تو بس معاف ہو گیا سب کچھ کفر معاف ہو جاتا ہے شرک معاف ہو جاتا ہے مرنے سے پہلے پہلے تو اور گناہ تو اولا توبہ سے معاف ہوتے ہیں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک شخص کہیں سفر میں تھا اور اس سے سواری گم ہو گئی پانی کھانا سب اسی سواری کے ساتھ تھا اور وہ گم ہو گیا بیچارہ ڈھونڈ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک ہار گیا اب پیاس بھی لگی بھوک بھی لگی بس مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گیا سو گیا جب جاگا تو دیکھا کہ اچانک سواری تو پاس ہے تو اس شخص کو جتنی خوشی ہوگی کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک ہار گیا تھا اور اب سواری اچانک اس کو کھانا پانا مل گیا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بھی کہیں زیادہ اس شخص سے خوش ہوتے ہیں جو توبہ مانگتا ہے اپنے گناہوں کی فرمایا الہ اللہ ملاہ واحد لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم ایک ابو داود امام ترمزی ان دو بزرگوں نے اس عید کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے امام ترمزی نے ایک اور حدیث نقل کی سورہ آل عمران کا پہلا جملہ اس میں اعظم ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو القیوم بعض حضرات نے آیت الکرسی کو لکھا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے بعض نے صرف لفظ اللہ کو کہا ہے کہ اسم اعظم ہے تو امام ترمزی اور ابو داود کی ایک روایت میں وہ الہ الہم واحد تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ بھی اسم اعظم میں مقصد یہ ہے کہ اس آیت کو زیادہ پڑھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی